ایک منظومہ پیش خدمت ہے اس کا عنوان ہے تو حرف بات عرض کیا ہے عادت نہ ماننے کی اچھی نہیں ہوتی عادت نہ ماننے کی اچھی نہیں ہوتی جیتے جی مقدر اس کا بنتی ہے نیستی اس کے پیروں سدا زیر عطاب رہتے ہیں آگے بڑھتے قدم پیچھے کے آتے ہیں اپنی پا گھاٹے کا سودا ہے بے یہ بیجڑا پودا ہے ریت کی دیوار کیسے کھڑی کرو گے بلا ہنر گھر دریا میں چھلانگ لگاؤ گے روتے کھاؤ گے ڈوبو گے مرو گے شیطان اپنی پیڑا ہوا ہے صبح شام لانتے ہی نہیں ہر لمحہ پتھر اوڑے کھاتا ہے بس سچے دل سے توبہ ہی کرنی ہے ایسا لمبا چوڑا اس کا حساب کتاب نہیں پر کیا کریں شخص انا کی غلامی کیے جاتا ہے پھر بھی جاتا ہے میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں کہتا ہے یہ غیر کی داری نہیں میں کہتا ہوں انا کی پیروی ہے اللہ کے بنائے شخص کی یہ چیز نہیں برسوں سے اسے یہی کہے جا رہا ہوں میری وہ کب مانتا تھا میری وہ کب مانتا تھا میرا کہا حرف آخر ہے یہی اس کی حق تھی میرا کہا کوئی الفلا لانا تھا دو حرفی بات تھی میں کہتا تھا کرنا اور ہونا میں فرق ہے میں کہتا تھا کرنا اور ہونا میں فرق ہے وہ کہتا تھا ہونا کچھ نہیں کرنا ہی سب کچھ ہے ہونی کرنے سے تل جاتی ہے ہر بگڑی اس سے سمر جاتی ہے کئی بار بیمار پڑا میں کہتا رہا آپ سناؤ کرنے اور ہونے میں بڑا فرق ہے جو آپ کہتا بد بھرے سب اب جواب بد پرہیزی کے سب سبب بیمار پڑا ہوں میری گرا میں مال ہے دعا دارو میرے ہاتھ ہے چنگا بلا ہو جاؤں گا کی گرفت میں آیا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا گوایا روپیہ پیسہ بھی راہ میں لٹایا گرا کی بھی کوئی حد ہوتی ہے گرا کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کنگلا ہوا تو مشوقہ وہ گئی بھوک نہ بھوک لنگ کے نکاح میں کیوں آتے میں نے کہا کرنے کی اس سے بڑھ کر ناکامی اور کیا ہوگی ہونی کا تو اس میں عمل دخل ہی نہیں بھوکا ننگا ہو کر بھی اپنے کہے پر ڈٹا رہا کہنے لگا دولت ہاتھ کی میل ہے اور پاؤں کی جوتی میری کرنی میں ہی کہیں چوک ہوئی ہے ورنہ سالی کی ایسی ایسی کی تیسی ورنہ سالی کی ایسی کی تیسی محنت کروں گا اور کما لوں گا پھر پھر اسی سے میرے چرنوں میں ہوں گی ایک روز میں نے سنا آخری سانسوں پر ہے میں اسے ملنے گیا حواس بگڑے ہوئے تھے چہرے کا رنگ بھی سرد پڑ گیا تھا میں نے کہا سناؤ بھیا کیسے ہو کیا سناؤں سانسیں گر رہا ہوں اب تو ہونی کو مانتے ہو یار اس میں ہونی کہاں سے آ گئی میں اپنی غلطی کی کرنی بھوک ہوں میں نے سوچا اب میں نے سوچا اب کچھ کہنا درست نہیں اس کے دل پر تو ختم اللہ ہو مہر لگی ہوئی ہے اس کے دل پر ختم اللہ ہو مہر لگی ہوئی ہے اسی شام ہونی کی گرفت میں آیا چل بسا چل بسا جاتے ہوئے بھی نٹکا اس نے اوپر رکھا ان کیسے ڈل سکتی تھی کرنے کے ساتھ اگر ہونی کو جانتا اس میں آہر اس کا کیا بگڑ جاتا مجنو ہو گرانجا کرنے کی کپ کھٹی کھا سکے نکاح کرتے نہیں نکاح تو ہوتے آئے ہیں جوڑے آسمان پر بنتے ہیں زور زبردستی کام بگڑ جاتے ہیں رانجا ہو کہ مجنو کرنی کی کپ کھٹی کھا سکے ہیں نکاح کرتے نہیں نکاح تو ہوتے آئے ہیں جوڑے آسمان پر بنتے زور زبردستی کے کام بگڑ جاتے ہیں شکریہ جناب